حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چٹائی کا گھیرا بنا لیتے تھے اور اس گھیرے میں نماز پڑھتے تھے اور اسی چٹائی کو دن میں بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے پھر لوگ رات کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کرنے لگے جب مجمع زیادہ بڑھ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگو عمل اتنے ہی کیا کرو جتنی کہ تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا جب تک تم عمل سے نہ تھک جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ کم ہی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکسٹھ